اور ہم نے موسا کو کتاب عطا فرمائی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کیا کہ میرے سوا کسی کو کار ساز یعنی کام بنانے والا نہ ٹھہراؤ